قرآن مجید میں جہاد آیا کہ نہیں آیا نبی کی سنت میں جہاد ہے کہ نہیں ہے عہد کے میدان میں نبی زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے نبی کے سر پہ لمبے بال تھے یا نہیں تھے پگڑی تھی یا نہیں تھی داڑھی تھی یا نہیں تھی بتاؤ ہم نبی کی بات مانے یا کلنٹن کی بات مانے نبی کے مانیں گے نبی کے مقابلے میں ہر کسی پہ لاڑ بھیجتے ہیں نبی کے قدموں سے وابستہ تھے نبی کے قدموں سے وابستہ رہیں گے